کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا گھومنا پھرنا بھی بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور خوب ہی جاننے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کوئے صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کیجیے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے جو بھی ایسا نہ کرے وہ ضرور مستحق سزا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر دیجئے کہ بجز ایمان کے کوئی چیز نجات دہندہ نہیں پھر حکم دیتے ہیں کہ موحد متبع سنت لوگوں سے فروتنی کے ساتھ اے نبی ملتے جلتے رہیے اور جو بھی میری نہ مانے خواہ کوئی ہو آپ اس سے بے تعلق ہو جائیے اور اپنی بیزاری کا اظہار کر دیجئے یہ خاص طور کی خاص لوگوں کی تنبی عام لوگوں کی تنبی کے منافی نہیں کیونکہ یہ اس کا جز ہے اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ اے نبی اس قوم کو ڈرا دیجئے جن کے بڑے بھی ڈرائے نہیں گئے اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور سورہ شعرا کی آیت نمبر سات میں فرمایا ذرا ام القرا ومن حولها تاکہ اے نبی آپ مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو سب کو ڈرا دیں اور دوسری آیت میں ہے آپ اے نبی اس سے ہوشیار کر دیجئے جو اپنے رب کے پاس جمع ہونے سے خوف زدہ ہو رہے ہیں دیگر آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ اے نبی اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیجئے اور سرکشوں کو ڈرا دیجئے اصور انعام کی آیت نمبر انیس میں فرمایا لی ان وَمَنْ بھی تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اور جسے بھی یہ پہنچے ڈرا دوں اور فرمان ہے کہ اس کے ساتھ ان تمام فرقوں میں سے جو بھی کفر کرے اس کی سزا جہنم ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت میں سے جس کے کان میں میری شہرت پڑ جائے خواہ یہودی ہو یا نصرانی پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو ضرور وہ جہنم میں جائے گا اس آیت کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں ہیں انہیں سن لیجیے مسند احمد میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباح کہہ کر آواز دی لوگ جمع ہو گئے جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے آدمی بھیج دیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب اے اولاد فہر بتلاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر تمہارے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے گھات میں ہے موقع پاتے ہی تم سب کو قتل کر ڈالے گا تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کو سچائی سمجھیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میں تمہیں آنے والے سخت عذابوں سے ڈرانے والا ہوں اس پر ابو لہب ملعون نے کہا تو ہلاک ہو جائے یہی سنانے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا اس کے جواب میں سورت الہب یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی مستد احمد میں ہے کہ اس آیت کے اترتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے فاطمہ بنت محمد اے صفیہ بنت عبد المطلب سنو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہیں آ سکتا ہاں میرے پاس جو مال ہو جتنا تم چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں صحیح مسلم میں ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترتے ہی رسول اللہ نے قریشیوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے اور عام طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ اے قریشیوں اپنی جانیں جہنم سے بچا لو اے کعب کے خاندان والو اپنی جانیں آگ سے بچا لو اے ہاشم کی اولاد کے لوگو اپنے تئیں اللہ کے عذابوں سے چھڑا لو اے عبد المطلب کے لڑکو اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو اے فاطمہ میری بیٹی اپنی جان کو دوزخ سے بچا لے میں اللہ کے ہاں کی کسی چیز کا مالک نہیں بے شک تمہاری قرابت داری ہے جس کے دنیاوی حقوق میں ہر طرح ادا کرنے کو تیار ہوں صحیح بخاری میں بھی قدر الفاظ کی تبدیلی سے حدیث مروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے مال میں سے جو چاہو طلب کر لو مصنبی اعلیٰ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے قصی کی اے ہاشم کی اے عبدی مناف کی اولاد یاد رکھو میں ڈرانے والا ہوں اور موت بدل دینے والی ہے اس کا چھاپا پڑنے والا ہے اور قیامت وعدہ گاہ ہے مستد احمد میں ہے کہ رسول اللہ پر یہ آیت اتری تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جس کی چوٹی پر پتھر تھے وہاں پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا اے بنی عبدی مناف میں تو صرف ہوشیار کر دینے والا ہوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھا اور دوڑ کر اپنے والوں کو ہوشیار کرنے کے لیے آیا تاکہ وہ بچاؤ کر لیں دور سے ہی اس نے غل مچانا شروع کر دیا کہ پہلے ہی خبردار ہو جائیں مسعد احمد میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یہ ایک جماعت کی جماعت تھی اور بڑے کھاؤ تھے ایک ایک شخص ایک ایک بکری کا بچہ کھا جاتا تھا ایک بڑا بندنا دودھ کا پی جاتا تھا رسول اللہ نے ان سب کے کھانے کے لیے صرف تین پاؤ کے قریب کھانا پکوایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں اتنی برکت دی کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہو کر پی چکے لیکن نہ تو کھانے میں کمی نظر آتی تھی نہ پینے کی چیز گھٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام لوگوں کی طرف عام متن نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس وقت تم ایک معجزہ بھی میرا دیکھ چکے ہو یعنی کھانے میں اس طرح کی برکت ہو جانا اب تم میں سے کون تیار ہے کہ مجھ سے بیعت کرے وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہوگا لیکن ایک شخص بھی مجمع سے کھڑا نہ ہوا سائے میرے اور میں اس وقت عمر کے لحاظ سے ان سب سے چھوٹا تھا رسول اللہ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ تین مرتبہ رسول اللہ نے یہی فرمایا اور تینوں مرتبہ بجز میرے اور کوئی کھڑا نہ ہوا تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیعت لی ان روایتوں میں جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کون میرا قرض اپنے ذمہ لیتا ہے اور میرے اہل کی میرے بعد حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے اس سے مطلب آپ کا یہ تھا کہ میں جب اس تبلیغ دین کو پھیاؤں گا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤں گا تو سب کے سب میرے دشمن ہو جائیں گے اور مجھے قتل کریں گے یہی کھٹکا رسول اللہ کو لگا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سور معاہ کی آیت نمبر سینسٹھ و اللہ عصیم کا من الناس اتاری یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی اظہار ثانی سے نبی بچا لیں گے اس وقت آپ بے خطر ہو گئے اس سے پہلے آپ اپنی پہرا چوکی بھی بٹھاتے تھے لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد وہ بھی ہٹا دی اس وقت فی الواقع تمام بنو ہاشم حاشم میں علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ایمان والا اور تصدیق و یقین والا کوئی نہ تھا اسی لیے آپ نے ہی رسول اللہ کے ساتھ کا اقرار کیا اس کے بعد رسول اللہ نے کوئی صفحہ پر عام دعوت دی اور لوگوں کو توحید خالص کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو دردار رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بعض فرما رہے تھے فتوا دے رہے تھے مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی ہر ایک کی نگاہیں آپ کے چہرے پر تھیں اور شوق سے سن رہے تھے لیکن آپ کے لڑکے اور گھر والے آدمی آپس میں نہایت بے پرواہی سے اپنی باتوں میں مشغول تھے کسی نے ابو دردار رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ اور سب لوگ تو دل سے آپ کی علمی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں آپ کے اہل بیت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پرواہی سے مشغول ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ان کے قرابت دار ہوتے ہیں اسی بارے میں آیت وہ اندر سے تعلمون تک ہے پھر فرماتے ہیں اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیے وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے وہی تمہاری تائید کرنے والے اور تمہارے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں اللہ کی نگاہیں ہر وقت تم پر ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور طور کی آیت نمبر اڑتالیس میں فرمایا وصبر لحکم ربک کہ اے نبی اپنے رب کے حکموں پر صبر کیجئے بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ بھی مطلب اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں ہم آپ کے رکوع و سجود دیکھتے ہیں کھڑے ہوں یا بیٹھے یا کسی حالت میں ہو ہماری نظروں میں ہو یعنی تنہائی میں آپ نماز پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں اور جماعت سے پڑھے تو ہماری نگاہ کے آپ سامنے ہوتے ہیں یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حالت نماز میں آپ کو جس طرح آپ کے سامنے کی چیزیں دکھاتے تھے آپ کے پیچھے کے مقتدی آپ کی نگاہ میں رہتے تھے چنانچہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سفید درست کر لیا کرو میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں ابن عباس صدی اللہ عنہما یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کی پیٹھ سے دوسرے نبی کی پیٹھ کی طرف منتقل ہونا ہم برابر دیکھتے رہے ہیں یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبوت دنیا میں آئے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں خوب سنتے ہیں ان کی حرکات و سکنات کو خوب جانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر اکسٹھ میں فرمایا وما میں تکون فی شن یعنی اے نبی آپ جس حالت میں ہیں آپ جو قرآن پڑھیں آپ جو عمل کریں اس پر ہم شاہد ہیں